وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ۖ فتوبوا إلى بارئكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے گزشتہ آیتوں میں جس افو و مغفرت کا ذکر ہوا اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے تو موسا نے کہا تم میں کا بعض بعض کو قتل کرے چنانچہ انہوں نے چھوریاں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ جب ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے تو اللہ نے موسا علیہ السلام کو بذریعہ وہی اطلاع دی کہ انہیں حکم دو کہ اب قتل کرنا بند کر دیں جو قتل ہو گئے انہیں معاف کر دیا گیا اور جو باقی رہ گئے ان کی توبہ قبول کر لی گئی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ لاوی بن یعقوب کی اولاد نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول کر لی یہی رائے راجح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ معاہدین نے مشرقین کو اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا